انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے تاکہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کر جنگ کریں حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی قرت کے اختلاف کی وجہ سے بہت پریشان تھے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میر المومنین اس سے پہلے کہ یہ امت مسلمہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے آپ اس کی خبر لیجئے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے افسر رضی اللہ عنہ کے یہاں کہلایا کہ صحیفے جنہیں زید رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے جمع کیا تھا اور جن پر مکمل قرآن مجید لکھا ہوا تھا ہمیں دے دیں تاکہ ہم انہیں مصحفوں میں کتابی شکل میں نقل کروا لیں پھر اصل ہم آپ کو لوٹا دیں گے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ صحیف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے اور آپ نے زید بن ثابت عبداللہ بن زبیر سعید بن العاص عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان صحیفوں کو مصحفوں میں نقل کر لیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس جماعت کے تین قریشی صحابیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا قرآن مجید کے کسی لفظ کے سلسلے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھ لیں کیونکہ قرآن مجید بھی قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا تھا چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور جب تمام صحیف مختلف نسخوں میں نقل کر لیے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا اور اپنی سلطنت کے ہر علاقے میں نقل شدہ مصحف کا ایک ایک نسخہ بھجوا دیا اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے خواہ وہ کسی صحیفے یا مصحف میں ہو تو اسے جلا دیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو ستاسی